الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى مع بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير وقال وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا عليه الصلاة والسلام كل مؤمن الرحمن اللہ تعالیٰ کے کلام کا بعض لوگوں نے فرمایا بعض اکابرین نے اولیاء اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ دلہن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے سجایا ہے اور عرب کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے خافیہ بندی کا بھی اہتمام فرمایا ہے کیونکہ عرب میں شعر و شاعری کا بہت رواج تھا لہذا ان کو یہ جتانے کے لیے کہ تمہاری شعر و شاعری ایک طرف رہ جائے گی تم ہمارا کلام پڑھ کے دیکھو اور صرف ایسے ہی نہیں فرمایا بلکہ باقاعدہ آیت میں اعلان بھی فرمایا چیلنج بھی فرمایا وَإِن كُنتُم فِي عَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اگر تم میں تم میں سے کسی کو اس پر شک ہے جو جو قرآن کریم میں نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اگر تم تم میں سے لوگوں کو اس پر شک ہے معیم تم تم سی رعیم مما نزلنا جو ہم نے نازل فرمایا تو بصورت تو ایک کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ فخصورت مثلی اس کی طرح ہو ود او اور اپنے بڑے بڑے شعراء اور ادیبوں کو بلا لو ود او شہدا تم مندون اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری دنیا کو اکٹھی کر لو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو ایسی آیت ایسی ایسی صورت بنا کے لاؤ آگے فرمایا فعلم تف آلو اور اگر ایسا نہ کر سکو ولن تف آلو اور ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے قیامت تک نہیں کر سکو گے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو ذرا دوزخ کی آگ سے بچتے رہنا ایسا تو تم کر نہیں سکتے لہذا جب تم ایسا کرنے کی کوشش کرو گے اور قرآن کریم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو ذرا دوزخ کی آگ سے بچتے رہیو حضرت تھانوی نبل اللہ عمر قدو نے اس کا ترجمہ فرمایا وقود الناس وقود الناس جس کا ایندھن ایسی آگ جس کا ایندھن انسان ہے بلحجارہ اور پتھر ہیں لہذا ایسی آگ سے بچتے رہنا تو تمام کا تمام عرب وہ سر جوڑ کے بیٹھے بھی لیکن ان کا بہت بڑا عدیب ولی ابن مغیرہ کہتا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو ایسا کلام میں نے عرب شعرا کو بہت پڑھا ہے اور تم لوگوں سے زیادہ پڑھا ہے لیکن جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ آسمانی کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے سب سے بڑا ادیب جو اس وقت تھا ولی ابن مغیرہ حالانکہ اتنا کچھ جانتا لیکن چودراہٹ ایسی تھی کہ پھر بھی ایمان نہیں لایا غالب یہ جانتا تھا کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے اور ایک ایسے انسان کا جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا نئی تعلیم تو کیا پرانی تعلیم بھی اس نے حاصل نہیں کی تو وہ ایسا ایسا کلام کیسے لا سکتا ہے اس نے یقین کر لیا اور اپنی قوم کو بتا دیا کہ یہ کلام جو ہے یہ اور تم یہ سمجھ لو کہ تم اس کی مخالفت چھوڑ دو تم تم لوگ اس کی مخالفت چھوڑ دو اگر تم لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو جب ان کی جماعت بڑھ جائے گی تو تمہارا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا لہذا کیونکہ وہ کافر ہونے کے باوجود کچھ شعور رکھتا تھا لہذا اس نے ایسی بات کہی تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے الرحمن اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کی اپنے رحمان اپنے نام سے علم القرآن جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی حالانکہ یہاں پہ بے شمار نام اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام تو مشہور ہیں اور بھی بہت سے ایسے نام ہیں صفاتی جو مختلف جگہوں پہ ہیں مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ سو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اس میں سے رحمان کو لے کے آئے صرف یہاں پہ کیوں کہ رحمان کی رحمت سب پر وسیع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں بعض علماء نے اس کی تفسیر میں فرمایا رحمان فی دنیا رحیم فی الخر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا ظہور ہے کافر بھی خوب مزے کر رہا ہے کافر کو بھی خوب کھانا مل رہا ہے بلکہ مسلمانوں سے اچھا کھا رہا ہے اور اچھا پہن رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت واقعہ کی دلیل ہے ورنہ کوئی اپنے دشمن کو کھاتا پیتا دیکھ سکتا ہے کوئی پارٹی کو جو جس پارٹی کو ووٹ نہ دے وہ اس کو اس کو نظر میں رکھتی ہے اور زمیندار کی اگر کسان جو ہے وہ نافرمانی کرے اور اس کو ووٹ نہ دے وڈیرے کو تو وہ کہتا ہے کہ تم میری زمین پہ میرے میرے میرے انڈر میں کام کر کے اور تم مجھے ووٹ نہیں دیتے دوسروں کو ووٹ دیتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے مخالفین ہیں ساری دنیا میں یہ سازشیں کر رہے ہیں بیت المقدس پر یہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں حرمین شریفین پر ان کی نظر ہے اسلامی مملکت اسلامیہ پر ان کی نظر ہے ہر جگہ ظلم و استبداد کا انہوں نے قانون قانون کیا ہے جنگل کا قانون ہے جس کے پاس طاقت ہے بس وہی قانون ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کھلا اور پلا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا ظہور ہے اور رحیم فلاخرہ ومتاز الم ایوہ المجرمون وہاں پہ الگ کر دیا جائے گا جن کے پاس ایمان کا سرٹیفکیٹ اور ٹکٹ نہیں ہے وہ بالکل حساب کتاب کے لیے بھی نہ آئیں بلکہ وہ سیدھے جہنم میں جائیں وہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہاں بھی چلو کوئی معاملہ چل جائے یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے اور آخرت میں صفت رحیمیت کا ظہور ہوگا کہ مسلمانوں کو اور نیکوکاروں کو الگ کر لیا جائے گا فمتاز اليوم ایوہ المجرمون اس دن جس دن گاروں کو نیک لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا ایوہ المجرمون امام صاحب امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی جب اس آیت پر پہنچے تو روتے روتے داڑھی مبارک تر ہو گئی کہ نہ معلوم میرا شمار اس دن کن لوگوں میں سے ہوگا آج ہم تو چار نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں لیکن یہ اللہ والے ہیں جو سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اور اپنے اعمال کا خوف کرتے ہیں تو رحمت کو اللہ تعالیٰ نے مقدم فرمایا اور علم القرآن رحمان ہے جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی وہ علامہ البیان جس نے بات کرنا سکھایا بولنا سکھایا صرف قرآن کی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ بولنا سکھایا مفتی محمد شفیع صاحب نے معرف القرآن ان کی آٹھ جلدوں میں شرح ہے ادھر ادھر نہ جائیں بلکہ ایسے علماء کی تفسیر پڑھیں کہ جو بالکل جو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں اسی کی تشریح کرتے ہیں عربی سے واقف اور تقوا تقوا کے کے ساتھ تشریح کرنے والے کا معاملہ الگ ہوتا ہے ورنہ لغت تو یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں صرف لغت سے تشریح نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے تخوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے لہذا فرماتے ہیں کہ الم القرآن کو پہلے فرمایا الرحمن القرآن وہ رحمان ہے جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی بعد میں بولنا سکھایا فرمایا پتہ چلا کہ تعلیم تعلیم القرآن بولنے سے بھی زیادہ مقصود مقصود انسان کی پیدائش کا جس نے خلق الانسان الرحمن جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس نے اس کو بولنا سکھایا اور علامہ البیان اس نے بولنا سکھایا تو بولنا سکھانے کو بعد میں بیان کیا اور علم القرآن قرآن کی تعلیم دی اس کو پہلے بیان کیا پتا چلا کہ اس کے بولنے کا اور اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھے اور اختیار کرے اور اپنائے آج اسی کو ہم نے سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے اگر وقت مل گیا تو پڑھ لیا قرآن شریف اور پڑھا بھی تو ایسے تیسے پڑھا کہ بس کیا کہیں علم القرآن اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ پہلے قرآن کریم مقصود ہے جیسے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الذي خلق الموت والحیات ہم نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا ہے حضرت پھول پوری نبر اللہ مقدور نے ہمارے حضرت سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے کیوں بیان کیا حالانکہ زندگی پہلے آتی ہے موت کو پہلے بیان فرمایا فرمایا آپ بتا دیجئے حضرت پھول پوری نبر اللہ عمر قدو نے فرمایا کہ اس لیے کہ جو زندگی اپنی موت کو سامنے رکھتی ہے وہی اصل زندگی ہے اور جو موت کو بھول جائے پھر وہ فرعون کی طرح اور نمرود کی طرح سرکش ہو جاتے ہیں لوگ تو یہاں بھی مقصود یہ ہے اور دوسرا ایک اور مقصد ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم میں شان رحمت کو غالب رکھا جائے اور صرف قرآن کریم کی تعلیم ہی میں نہیں ہر موقع پہ ہر مسلمان کے ساتھ ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم آج معاملہ بالکل الٹا ہے ہو حلقہ یاراں تو فولاد ہے مومن آج معاملہ الٹا ہے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن آج باطل سامنے آتا ہے تو ہم فوراً مذاکرات کرنے لگتے ہیں یس سر یس سر کہتے ہوئے نہیں سکتے ہماری آنکھیں ان سے ملتی ہوئی شرماتی ہیں اور جہاں پہ اپنوں کا معاملہ آتا ہے وہاں گولا بارود کا رخ ان کی طرف کر دیتے معصوم بچیوں کو شہید کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جو اسلام کی بات کر رہے ہیں ان کو اس لیے دبایا جاتا ہے کیونکہ یہود و نصارہ اس کو پسند نہیں کرتے یہود و نصارہ جن سے ہمیں امداد لینا ہے چار ارب ڈالر جن سے امداد لینا ہے ان کے لیے کچھ کام بھی تو کرنا پڑے گا چار ارب ڈالر کے لیے کم از کم چار پانچ ہزار تو مروانے پڑیں گے ایسے تھوڑی ملیں گے رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اقبال نے کہا تھا لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے آج ہلکا یارہ ہو تو فوراً فولاد بن جاتے ہیں اور یہ تو دور کی بات ہے اپنے ماحول میں بھی یہی ہو رہا ہے اپنے ماحول میں جو لوگ اس سے الگ ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ جب ان کو اپنوں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہاں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں کسی نے کسی مظلوم کو مار دیا دوسرے علاقے میں کوئی اور مظلوم ملا اس نے اس کی پٹائی کر دی اس کی دکان جلا دی یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی جس نے جتنا ظلم کیا ہے کسی نے ایک مکہ مارا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا ایک مکہ مارا ہے پچاس ڈگری کی رفتار سے یا نبے ڈگری کی رفتار سے بہت زور سے مہاراج اب نبے سے اکیانوے اگر ہوگا تو یہ دوسرا آدمی بدلہ لینے والا ظالم ہو جائے گا اسی لیے نے فرمایا کہ معاف کر دو معاف کرنے والوں کو اللہ تعالی مظلومین کو وہاں پہ بہت کچھ عطا کرے گا اور ظالم ہو جاؤ گے تو پکڑ ہوگی فوراً وہاں حضور علیہ والسلام کے پاس صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا ایک غلام ہے وہ کچھ زیادتیاں کرتا ہے میں اس کو پیسے دے کے بیچتا ہوں کوئی چیز مہنگی لے آتا ہے یا شاید کچھ رکھ بھی لیتا ہے اور وہ مجھ میرے ساتھ خیانت کرتا ہے اور اس کی سستی اور خیانت کی وجہ سے میں اس کو کچھ کہہ سن لیتا ہوں کچھ برا بھلا میرے منہ سے نکل جاتا ہے کبھی ہاتھ بھی پڑ جاتا ہے غلام ہے نوکر تو نہیں ہے نوکر کو تو آدمی ہاتھ نہیں مار سکتا لیکن غلام تو غلام ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے اس کی زیادتیاں اس کی خیانتیں اور اس کی زیادتیاں اور تمہارا غصہ اور تمہارے غالم گلوج کو وزن کیا جائے گا پھر جو دونوں میں سے جو بڑھ جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا اور جس کا کم نکلے گا اس کو بری کر دیا جائے گا صحابی کہتے ہیں رونے لگے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ گواہ رہیے کہ میں نے اس غلام کو آپ کی موجودگی میں میں نے اس کو آزاد کر دیا میں ایسا مسئلہ پالنا ہی نہیں چاہتا کہ جس سے قیامت کے دن گردن عذاب میں پھنسے کیونکہ وہ باغ نہیں آتا اور میں بھی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہوں لہذا میں اس کو آزاد کرتا ہوں یہ تو صحابہ کرام کا معاملہ تھا آج ہمارے یہاں کیسا ظلم و ستم کا بازار گرم ہے ظلم و ستم کا بازار گرم ہے جو جس کو چاہتا ہے جس کی جہاں طاقت چلتی ہے مسلمانوں کے یہ شایان نشان نہیں ہے میرے بھائی وہ تھے آپس میں تم ہو آپس میں غذب ناک وہ آپس میں رقیم صاحب اکرام کی صفت بیان کرتے ہیں اقبال وہ تھے تم ہو آپس میں غضب ناک بس بجلی کے بل کی لائن میں لڑائی بس میں چڑھے ویگن میں کسی کا پیر دب گیا لڑائی شروع وہ سے تم ہو آپس میں غضب ناک وہ آپس میں رحیم تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم تم خطا کار بھی ہو اور خطا بھی بھی ہو کرتے بھی گناہ ہو اور دیکھتے بھی دوسروں سے گناہ ہو تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم وہ خطا چھپانے والے اور معاف کرنے والے تھے تم گناہ کرتے بھی ہو پھر بھی دوسروں میں عیوب نکالتے تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ملے اوج کے ہوں اوج سریا پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے علم و یقین جیسا صحابہ اکرام میں تھا باتیں تو بہت کرنی آتی ہیں لیکن صحابہ اکرام جیسی صفت بھی پیدا کریں کہ ذرہ برابر بھی ایک دوسرے سے حالانکہ پہلے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا لڑتے تھے سال ہر سال جنگیں چلتی تھی اور صرف اس وجہ سے کہ اس کا گھوڑا گھوڑا ہمارے کھیت میں داخل کیوں ہو گیا اتنی اتنی سی بات پر جنگیں ہو رہی ہیں اور لڑائیاں ہو رہی ہیں لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ایسے شیر و شکر ہوئے ایسے شیر و شکر ہوئے کہ سب کو بھلا دیا اور سب ایک قوم بن گئے اس فرمایا یا تم خلقناکم او یا الناس انا خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا من و انسا ایک عورت اور ایک مرد اور ایک عورت سے آدم علیہ السلام سے اور ہوا علیہ السلام سے آدم علیہ السلام ہمارے دادا ہیں بابا ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پیدا کیا اور ہوا علیہ السلام وجہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے وجالنا کم وقبائل لتعارفوا قبائلہ تمہاری قومیں بنا دی پھر اس کے بعد وجالنا کم شعب جمع شعب کی جمع ہے شعوب یعنی بڑی بڑی قومیں بنا دی پھر قبائل بنا دیے اس میں سے تاکہ شناخت کرنا آسان ہو فلاں الرحمان ہے فلاں عبد الرحمان ہے کون سے قبیلے کا ہے کون سی جگہ کے رہنے والا ہے اور کون سی زبان بولتا ہے یہ شناخت کے لیے ہے لڑائی اور جھگڑے کے لیے نہیں ہے بجا اللہ شعبہ و قبائلہ علا رکھو اس کی وجہ بتا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان کر سکو بجا اللہ تم شو بہ و قبا علا آگے اس کی اور توجہ فرما دی ان اللہ خاتم تم میں سے بہترین اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو جتنا زیادہ مستقی اور تقوی والا ہے جو گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا وہ ہے متقی اور پرہیزگار وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے کسی عربی کو اجمی فضیلت حاصل نہیں ہے حالانکہ عربی جو ہے صحابہ اکرام کی اولاد ہے لیکن فرمایا کسی عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل نہیں یہ آیت نازل ہونے کی کا جو شان نزول ہے اس میں بھی یہی ہے جب فتح مکہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال اذان دو بعضوں نے کہا عرب نے یہ دیکھو اس سے بہتر اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد صاحب انتقال کر گئے اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد صاحب انتقال کر گئے کہ انہوں نے یہ زمانہ نہیں دیکھا کہ عرب کی موجودگی میں ایک کالا حبشی اذان دے رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ جس ہمارے باپ دادا انتقال کر گئے ہمیں یہ زمانہ دیکھنا پڑ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ کیا ان کے نبی کو ان مسلمانوں کے نبی کو اس کالے کوے کے سوا اور کوئی نہیں ملتا تھا اذان دینے کے لیے تیسرا تیسرے نے کہا کہ میں کوئی بات نہیں کرتا کیوں کہ مجھے پتا ہے میں کوئی بات کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو خبر کر دیں گے اور یہی ہوا اللہ تعالیٰ نے فوراً خبر کی کہ کفار یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ آیت نازل فرمائی جبریل امین نے بتایا کہ فلاں فلاں نے یہ بات کہی آپ نے سب کو بلایا اور کیونکہ سب اس وقت میں فتح مکہ ہوا تھا سب حاضر خدمت ہوئے اور اقرار کیا کہ واقعی ہم نے یہ باتیں کہی ہیں اور میں سنو وہ چیز جس کا تم اعتراض کر رہے ہو جس نے اس آدمی کو بلند کیا اور تم لوگ پیچھے رہ گئے کیونکہ یہ ایمان لانے والا ہے یہ تقوا والا ہے یہ کالا ہونے کے باوجود یہ تم سے آلہ ہے یہ کالا ہونے کے باوجود اس کا دل اجالا ہے یہ تم سے آلہ ہے یہ تم سے بالا ہے تمہارے اندر ایمان نہیں ہے اس لیے تمہارا دل بھی کالا ہے اور اگر ایسے ہی مر گئے تو پھر جہنم کی کالی آگ بھی تمہارے لیے ان لوگوں کو سمجھ میں آئی پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے خطبہ دیا پہلے تو آپ نے طواف کیا کابت اللہ کا اونٹنی پہ بیٹھ کر پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا کہ دیکھو میں شکر ادا کرتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں عہد جاہلیت سے نکالا اور بیجا تکبر سے نکالا اور اب اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی کو عزت کا معیار صرف ہے کالا اور گورا ہونا نہیں ہے فلاں زبان والا ہونا نہیں ہے عزت کا معیار صرف اور صرف ہے جو تقوا سے رہے گا اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ اور محبوب ہے اور جو اس کے برعکس ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو فاسق اور فاجر ہے جو حضور علیہ والسلام کی سنتوں کو چھوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ذلیل اور حقیر ہے یہی معیار ہے پورے دین کا یہی معیار ہے کہ اعلیٰ اور عرفہ وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے اور جو جتنا گناگار ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جس نے کائنات بنائی اس کی نظروں میں یہ تو ہماری نظریں ہیں کہ جس کے پاس گاڑی اچھی ہے موبائل بالکل لیٹسٹ ہے پچاس ہزار کا ہے اور جس کے پاس بنگلہ جس کا زیادہ آلہ ہے ہم اس کو اعلیٰ سمجھتے ہیں لیکن میرے بھائی یہ جو اعلیٰ بنگلے والے ہیں اگر یہ جہنم میں چلے گئے تو کیا ہوگا اور جو جنتی ہیں چاہے کتنا ہی غریب ہو ایک ہمارے دوست کہنے لگے کہ اول تو جنت میں بیت الخلا ہوں گے نہیں لیکن اگر ہوتے تو ان ڈیفینس اور سوسائٹی کے بنگلوں سے اعلیٰ ہوتے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں یہ نظام آدمی کھانا تو کھائے گا خوب لیکن کہاں جائے گا کچھ پتا نہیں چلے گا اسی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہتے ہیں کھانا خوب کھائے گا ایک ڈکار آئے گی تو تھوڑا سا پسینہ نکلے گا اور سب ہضم اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے یہاں اس لیے رکھا تاکہ ہمیں اپنی حقیقت پتہ چلتی رہے کہ تمہارے اندر غلابت بھری ہوئی ہے تم کیسے کبر کا معاملہ کرتے ہو تم اپنے آپ کو بڑا کیسے سمجھتے ہو فرعون بھی فرعون تو تھا لیکن خود بیت الخلاء میں جا کے یہ جانتا تھا کہ یہ بھی کیسا خدا ہے جو بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا پخانا کرتا رہتا ہے ایک دفعہ اس کے زمانے میں جو ہے وہ قید پڑ گیا افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو باقاعدہ آنے کے باوجود بھی تاخیر سے آتے ہیں تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہیے جمعے کے دن کہ آدمی ایک بجے ہم شروع کرتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ ایک بجے سے پہلے آدمی موجود رہے کم از کم ایک بجے تو آ جائے جمعے کا دن ہے اس دن میں بھی تھوڑی سی آدمی اہتمام کر لے اور تیاری کر لے جتنی دیر آدمی مسجد میں بیٹھا رہے گا اتنی دیر نماز کا ثواب ملتا رہے گا اور دعائیں مفرت کرتے ہیں فرشتے تو فرعون کے دور میں قہد پڑ گیا اب اس نے بلایا لوگوں نے کہا کہ بھائی تم کیسے خدا ہو فصلیں بالکل خراب ہو گئی اور قید پڑ رہا ہے تم کچھ بارش وارش برتاؤ اس نے شیطان کو بلایا شیطان کو بلایا جیسا خدا ہے ویسے ہی فرشتہ ہے شیطان کو بلایا اور کہا کہ بھائی بارش برتاؤ کیا ہو رہا ہے یہ کہا کہ جی حضور حاضر ہیں بس شیطان کیونکہ جن ہے اپنے تمام کارندوں کو اس نے لگا دیا کہ رات بھر اڑتے رہو اڑتے رہو اور بارش برساتے رہنا بارش کیا پیشاب کرتے رہنا رات بھر اڑتے رہنا اور پیشاب کرتے رہنا تو لوگوں نے دیکھا کچھ تری تو آئی ہے لیکن بدبو بہت ہے صبح کے وقت تری تو موجود ہے لیکن بدبو بہت ہے پھر فرعون کے پاس گئے لوگ اور کہا کہ یہ کیسی بارش ہے کہ جو کوپلیں نکلی تھی وہ بھی سوکھ گئی پیشاب میں تعزادیت جو پوپلیں نکلی تو وہ بھی سوکھ گئی اور بدبو بہت ہے اس نے پھر شیطان کو بلایا کہ یہ کیسی تم نے بارش کرائی ہے کیسے تم میرے فرشتے ہو نے کہا کہ حضور جہاں آپ جیسے خدا اور میرے جیسے جبرائیل ہوں گے وہاں بارش ایسے ہی ہوگی وہاں پہ بارش ایسی ہی ہوگی تو یہ جتنے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا یہ بھی جانتے تھے کہ ہم ہم ہماری کیا بسات ہے لیکن یہ چودہ آٹھ ہے یہی چودراہٹ ہے جو آدمی کسی بڑے کے جو انسان کو کسی بڑے کے سامنے چھوٹا ہونے سے جو ہے وہ اعراض کرتا ہے کہ نہیں راج میں کیسے میں کیسے کسی کا مرید بن جاؤں میں کیسے کسی کا مرید بن جاؤں آپ بتائیے جتنے اللہ والے گزرے ہیں یہ سب سے پہلے کسی کے ہاتھ پہ انہوں نے ہاتھ دیا ہے اپنی ہستی کو مٹایا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکایا ہے بت تقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے بات کرنا بہت آسان ہے لیکن اسی لیے ہم دعا کی درخواست کر دیتے ہیں آپ دعا کر دیں اور ہم ہم ویسے کے ویسے ہی رہیں کو لکھا کہ اگر دعا فرما دیں کہ فجر کی نماز میں میں اٹھ جایا کروں فرمایا کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اشرف علی کو پر دے دے تو میں تھانہ بھون سے بمبئی آ کر آپ کو جگا دیا کروں مقصود تو جاگنا ہے جاگتے جب آپ نہیں تو کوئی بھی جگا دے آپ اٹھ کے نماز کے لیے آ سکتے کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے یہ بھی اقبال ہیں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے تب ہے آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے ہے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تم صاحب اکرام کی بات کرتے ہو کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو تم تو کل کا انتظار کر رہے ہو کل علیہ السلام آئیں گے تو وہ دجال کے فطروں کو ختم کریں گے آج جو ہمارے اختیار میں ہے ہم نے وہ کتنا کیا میرے مخاطبین میں سے یعنی جن کو میں بیان سنا رہا ہوں مجھے انشاءاللہ ایک فیصد بھی امید نہیں کہ کوئی ایسا ہو جو قتل و غارب گری میں مبتلا ہو لیکن ہم نے ہم بھی اس میں مجرم ہیں آپ کے یہ کیسی بات ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا نا تھانے دار اگر کچھ بھی نہ کرے تو بھی اس کی پکڑ ہوتی ہے کیونکہ تھانے دار ہے وہ اس کو تھانے دار اس لیے بنایا گیا ہے اس لیے نہیں کہ وہ چوری کرے چوریوں کو روکے ہم بھی برابر کے شریک ہیں ہم نے ایسے حالات دیکھے پھر بھی ہم نے مسجدوں کو آباد کیا چھٹی منا رہے ہیں زور پڑنے میں آ رہا ہوں تاش کھیلا جا رہا ہے واپس جا رہا ہوں تو بھی بیٹھے کیسے ہم گمان کریں کہ کہیں انہوں نے نماز پڑھ لی یہ وقت گزارنے کا طریقہ ہے اس میں نوجوان تو دوسرے اور دوسرے مشاغل میں ہیں بوڑھے دوسرے مشاغل میں ہیں تو اس طرح کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ویران ہو اور ہمارے محلے اور بستیاں آباد ہو جائیں ایسا ہو سکتا ہے صرف جمعے کے دن نماز فرض ہے جس طرح میرے بھائی جمعہ فرض ہے اسی طرح فجر کی نماز بھی فرض ہے اسی طرح فجر کی نماز بھی فرض ہے اللہ تعالیٰ نے خاص الگ کر کے فرمایا عقیم فلاط علی دلو کی شمس اللہ قرآن الفجر چار نمازوں کو الگ کیا اور فجر میں خاص طور سے قرآن کریم کے پڑھنے کا فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھو اور اس میں قرآن کریم کو پڑھو فرمایا کہ دو فرمایا صرف منافقین پر دو نمازیں بھاری ہیں دو نمازیں صرف منافقین پر بھاری ہیں عشاء اور فجر عشاء اور فجر کی نماز ان پر بھاری ہے اب تو عشاء پھر بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر کیونکہ ذرا پہلے ہو رہی ہے ساڑھے پانچ بجے اور نئے ٹائم سے تو ساڑھے چھ بجے کم از کم آپ نئے ٹائم سے آ جائیں ہم نہیں کہتے پرانے ٹائم سے ساڑھے پانچ بجے آئیں ساڑھے چھ بجے آ جائیں لیکن نئے ٹائم سے آئیں کیونکہ پرانے ٹائم سے جب ساڑھے چھ بجے گا تب تو اشراق کا ٹائم شروع ہو جائے گا کچھ فکر کی بات ہے کہ ہمارے اعمال جو اوپر جاتے ہیں تبھی ایسے امال مسلط ہیں بلا وجہ حکمرانوں کو برا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے سر کے بالوں کو دیکھیں اپنے گالوں کو دیکھیں اپنے چھ فٹ کے جسم کے صوبے کو دیکھیں کہ ہم نے اس پر کتنی شریعت نافذ کی ہے تقوا بس اتنی سی بات ہے آیت نازل ہوئی تھی نا یا یو ہے تقوا حق کا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کر دو صاحب اکرام کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کو آسان کرنے کے لیے ہم تم سے ماں فوق الفطرت قربانیاں نہیں مانگتے تم تم اتنا ڈرو جتنا تمہارا اختیار ہے بتائیے داڑھی بڑھانے پہ ہمارا اختیار نہیں ہے اونچے کتروانے پہ بھی نہیں ہے اختیار نظر کو بچانے پہ بھی اختیار نہیں ہے ذرا دل سے پوچھیے دل سے پوچھیے تنہائی میں ذرا اس پہ غور کیا کریں کہ جس طرح ہم دوسروں کو دفنا کے آتے ہیں جیسے دو دن میں پچاس کے قریب لوگ قبرستان میں چلے گئے اور اس سے پہلے کتنے جاتے رہے جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر ہے ہر وقت پیش نظر جب یہ منظر یہاں پر تیرا جی بہلتا ہے کیوں کر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں یہ جتنے گئے سب سے پہلے سب کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہمارا بھی یہ آخری وقت ہے ہر آدمی کیا کیا تمنا لے کے بیٹھا ہوا ہے تمنائیں رکھنے کی پابندی نہیں ہے لیکن اپنا عمل حال تو درست کرنے مستقبل کی فکر تو بعد میں ہوگی حال تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نبز دیکھ رہے ہیں نازم آباد میں مریض کی نبز دیکھ رہے ہیں اور اپنی نبز گھبراہٹ محسوس ہوئی نبز ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی ہارٹ اٹیک ہوا اور فیل ہو گیا مریض تو نہیں مرا ڈاکٹر صاحب پہلے چلے گئے یہ ہمارا مستقبل ہے جس کے لیے ارے صاحب کوچنگ جانا ہے دو نمازیں کوچنگ میں ہو جاتی ہیں نہیں پڑھ سکتا میں بتائیے کوچنگ فرض ہے یا نماز فرض ہے ہماری امت کو ہمارے نوجوانوں کا رخ کس کس طرف کو کیا جا رہا ہے کہ کوچنگ زیادہ ضروری ہے کالج اور یونیورسٹی زیادہ ضروری ہے نماز جو ہے وہ آگے پیچھے کر لو اور نماز کو پڑھتے رہنا زندگی بھر ابھی یہ تعلیم حاصل کر لو یہ کیسی تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور کر دے یہ کیسی تعلیم ہے جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اتار لے کہ جو زیادہ یونیورسٹی جانے لگے اس کو دوپٹہ پہنتے ہوئے شرم آتی ہے حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی اب ہے شم انجمن پہلے چراغ خانہ تھی اب انگریزی پڑھتی ہے اور انگریزی بولتی ہے اس لیے شم انجمن ہے اب اسٹیج پہ ناچتی ہے پہلے تو بیچاری باورچی خانے میں کھانا پکاتی رہتی تھی روٹی پکاتی کتنا ظلم ہو رہا تھا بیچاری کے ساتھ اب دیکھو کتنا سرے بازار ناچ رہی ہے کتنے حقوق مل گئے اس کو ہر گندی نظر اس پر پڑ رہی ہے یہ تو زیادہ ترقی یافتہ لوگوں کی باتیں ہیں ہم ہم کتنے ترقی یافتہ ہیں جو ہماری مائیں بہنیں دروازوں کے باہر بیٹھی رہتی ہیں اور کوئی سبزی والے سے سبزی لے رہی ہے جو نام محرموں سے پردہ بھی کرتی ہیں وہ بھی آلو پیاز بیچنے والوں سے پردہ نہیں کرتی ارے بھائی کیا یہ کون سا بھائی آ گیا بھائی تو وہی ہوتا ہے جس کا خون کا رشتہ ہو جس سے زندگی میں کبھی بھی شادی نہ ہو سکے اس سے پردہ معاف ہے بس بہنوئی سے اس لیے پردہ ہے کہ آج اگر انتقال ہو جائے تو بہنوئی سے شادی ہو سکتا ہے ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی بہنوئی سے پردہ ہے اسی طرح خالو سے پردہ ہے اسی طرح مرد کا چاچی سے اور مامی سے پردہ ہے آج چاچا کا انتقال ہو جائے اس کی عزت کے بعد اس سے شادی کی جا سکتی ہے بھابھی سے اس لیے پردہ ہے کہتے ہیں بھابھی سے تو مذاق کا رشتہ ہے پھر بہن اور ماں سے مذاق کیوں نہیں کرتے پتہ چلا دال میں کالا موجود ہے دال میں کالا موجود ہے لہٰذا اپنے ذرا سا سونے سے پہلے یہ سوچیں کہ جس طرح ہم دوسروں کو لے کے جاتے ہیں اور دفنا کے آتے ہیں ہمیں بھی ایک دن لے جایا جائے گا کل میں شہادت حضرت نے فرمایا خوب موقع ملے گا سونے کا خوب موقع ملے گا ابھی اٹھ کے نماز پڑھ لو سونے کا خوب موقع ملے گا قیامت تک سونا ہے قیامت تک سونا ہے اور یہ کیا سونا ہے یہ تو کھونا ہے جو ہم زندگی میں سو رہے ہیں یہ سونا نہیں ہے بلکہ کھونا ہے اور جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے ترجمہ کسی اہل پنجاب سے پوچھ لیجیے گا وہ صحیح بتائیں گے ہم نہیں بتائیں گے ورنہ آپ ناراض ہو جائیں گے اعلان کرتا ہوں اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں جو میں نے جس پر بیان شروع کیا اسی پر اعلان کر رہا ہوں ماشاء اللہ کچھ احباب تو آنے لگے ہیں میں نے ایک دن کہا تھا جب احباب نہیں آ رہے تھے کہ ہم نے تعلیم بالغ شروع کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ احباب نہیں آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یا تو کوئی بالغ نہیں ہے یا سب قرآن پڑھے ہوئے یہ دونوں چیزیں مشکل ہیں بالغ تو بھی موجود ہے اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنا قاری صاحب کو سنا لے کم از کم اس کے بعد پابندی سے تین چار مہینے پڑھیں پھر دیکھیں قرآن کریم کے پڑھنے میں کیا لذت ہے تو یہاں پہ مفت میں تعلیم بالغاں کا انتظام موجود ہے لہذا ادھر ادھر جانے کے بجائے تھوڑا سا وقت ادھر بیٹھ جانا ادھر بیٹھ جانا اس کے بجائے تھوڑا سا وقت قاری صاحب کو دیں اور قرآن کریم کی تلاوت کو درست کریں یہ کہنا کہ ہمیں آتا نہیں ہے یہ وہاں پہ کام نہیں آئے گا میرے بھائی کوشش تو کرے جو کوشش کے باوجود بھی صحیح نہیں پڑھ سکے گا اور پڑھے گا فرشتے اس کو صحیح کر کے لے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے لہذا اس میں کوشش کریں کہ تعلیم بالغاہ میں شریک ہوں اور نمازوں کی پابندی فجر کی نماز کی خاص طور سے پابندی کریں کہ فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور جو فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو کاروبار کی طرف بازے جاتے ہیں سبزی منڈی بازے اسٹیل مل جاتے ہیں لیکن نماز کی توفیق نہیں ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے بعد اٹھے رہتے ہیں داری کرتے ہیں نماز فجر کی توفیق نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو جاگتے ہیں لیکن نماز کی توفیق نہیں ہے لہذا اپنے اعمال کو جب ہم درست کریں گے تب یہ حالات درست ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں اپنے لیے اپنے بستی والوں کے لیے اپنے پورے ماحول اور معاشرے والوں کے لیے پورے پاکستان کے لیے پورے عالم اسلام کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی مانگیں اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ مانگنے سے کام بنتا ہے ہم فقیر ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا انتم الفقراء تم سب کے سب فقیر ہو الا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے فقیر ہو اور فقیروں کا کام کیا ہوتا ہے مانگنے سے بنتا ہے لہٰذا خوب دعائیں مانگیں یا اللہ ہم اور آفیت نصیب فرما دیجئے انتشار اور اختلاف اور قتل و خون سے ہم سب کو بچا لیجئے واخر و داوانہ اذان ہوگی اس کے بعد سنتیں پڑھیں